بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم الدرس الثانی دوسرا سبق ہاں الثانیوں کی بجائے اس کو الثانی ہی پڑھا جائے ہم نے پہلے بھی کہا تھا فساط و بلاغت کا یہی تقاضا ہے ہشام الحشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف حالک یا اخی آپ کا کیا حال ہے میرے بھائی من الاخو یہ بھائی آنے والا بھائی کون ہے انا مدرس الجدید بالجامعاتی آتی میں نیا پرنسپل ہوں یونیورسٹی کا اس میں میرا نام ہشام ہے انا من الولایات تی میں من الولایات المتحدہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہوں یعنی امریکہ سے و و مرحبا و مرحبا بکا یا اخی اور آپ کو یعنی خوش آمدید ہو اہلن اپنے ہی گھر میں آئے ہو سہل امید نرم زمین رون کر آئے ہوگے یعنی آپ کو آنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی ہوگی اور مرحبا کا منع ہے نرحب بکا مرحبا ہم آپ کو کھلے دل سے ویلکم کہتے ہیں کھلے دل سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں انا مسرور بلقائک انا مسرور بلقائک میں آپ سے مل کر خوش ہوا ہوں انا زمیلو کا میں آپ کا کلاس فیلو ہوں اسمی بلال میرا نام بلال اسمی بلال بن حامد میرا نام بلال بن حامد ہے امی واشنگٹن انت یا ہشام کیا آپ واشنگٹن سے اے ہشام لا جی نہیں انا لست میں واشنگٹن انا لست میں واشنگٹن واشنگٹن واشنگٹن میں سے نہیں ہوں انی من یو یورخا یقین میں نیو یارک سے ہوں بلال بلال مسلم ابو کا یا ہشام ہوں کیا آپ کے ابو مسلمان ہیں اے ہشام لا ہوا لئی بمسلم جی نہیں وہ مسلمان نہیں ہیں وہ ام کا اور آپ کی امی آپ کی والدہ کیا وہ مسلمان ہیں لا ہیا لئی بمسلمت جی نہیں وہ مسلمان نہیں ہے بلال بلال اللہ ہشام کیا آپ کے بیٹے ہیں اے ہشام نام لیتا اب نا جی ہاں میرے چھ بیٹے ہیں بلال بلال اطلاب ہم کیا وہ طلبا ہیں لا جی نہیں ہم لئیسو وہ طلبا نہیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں ان تجار یقیناً ان میں سے بعض تاجر ہیں و باغ ہم مہندس ان بادہ ہم تجار و بادہ ہم مہندس سونا کا ادب بھی پڑھ رہا ہے ان دوسرے بعض ہم کا ادب پڑھ رہا ہے پہلے بعض ہم پہ اس لیے وہ بھی حالت نصب میں ہی استعمال ہوگا و بآم کی بجائے پڑھیں گے یعنی ان اور ان میں سے بعد بناتن کیا آپ کی بیٹیاں ہیں نام جی ہاں لی خمس بناتن میری پانچ بیٹیاں ہیں اب متضو جاتا متضوی جات الجماع کی متضا یا تضواجو شادی کرنا متزوج اس سے اسم الفائل ہے متزوجتن اس کی معانس ہے اور جمع ترجمہ کریں گے کیا وہ سب شادی شدہ ہیں لا جی نہیں لسنا متضو لیسا یا اس سے بننے والے آگے فیل کے کسی یعنی سیگے کے بعد لیسا یا اس سے بننے والے کسی بھی سیگے کے بعد بیزر بی یہ بطور پریپوزیشن کے استعمال ہوتا ہے لسنا متصوجات ہیں تو بیسکلی یہاں لسنا کی ہے جس کا معنی کوئی نہیں کریں گے جی نہیں وہ شادی شدہ نہیں ہے ان ہن سوارن صغیرت ان کی جمع سوارن یقیناً وہ چھوٹی ہیں چھوٹی عمر کی ہیں بعض ہن مدرسہ تل ابتداعیہ ان میں سے بعض پرائمری اسکول میں ہیں و بعض ہن فی المرسہ تل متوسطہ اور ان میں سے بعض مڈل اسکول میں ہیں الفا اخوتن کیا آپ کے بھائی ہیں لا جی نہیں لئی سلی اخوتن میرے بھائی نہیں ہیں لئی سلی اخوا میرے بھائی نہیں ہیں ان لی فلاطا خواتین لئی سلی اخوتن ان لی فلاطا خواتین یقیناً میری تین بہنیں ہیں امسلمات ہننا کیا وہ مسلمان ہیں نعم جی ہاں مسلمات وہ مسلمان ہیں اصل میں ہشام کے والد ہشام کا والد مسلمان نہیں ہے اس کا تعلق نیو یارک سے ہے والد اور والدہ دونوں مسلمان نہیں لیکن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں جو بہنیں ہیں وہ مسلمان ہیں نام ہن مسلمات الحمد للہ مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے تمارین و تمرین کی جمع مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب علی آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے سبق کی روشنی میں من ہشام ہشام کہاں سے تعلق رکھتا ہے ہوا من نیو یورک نیو یارک اس کو عربی زبان میں نیو یورک کہیں گے ہوا من نیو یورک من ادینہ مدینہ ہوا وہ کس شہر سے ہے پہلے غالباً انہوں نے ملک کے بارے میں پوچھا ہے میں نے ہشام ہشام کس ملک سے طلب رکھتا ہے تو ہم کہیں گے ہوا من الولایات المتحدہ کی وہ یونائٹیڈ اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہے یعنی وہ امریکہ سے تعلق رکھتا ہے من ای مدینہ دن ہوا اس کے جواب میں کہیں گے ہوا من یورک یورپ اختن لہو اس کی کتنی بہنیں ہیں لہو فلاس اخوات اس کی تین بہنیں تمرین رقم اسنان نمبر دو العلامت یہ علامت رکھیے امام الجمل صحیح جی، صحیح جملوں کے سامنے و العلامت اور یہ علامت رکھیے یعنی استعمال کیجیے یا لگائیے امام الجمل التی لطی صحیح حتن ان جملوں کے سامنے جو صحیح نہیں ہے واضح رہے نیچے آنے والے جملوں میں عربی گرامر کے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی سبق کے مطابق یہ جملے کچھ ان میں صحیح بھی ہیں اور کچھ غلط بھی ہیں تو جو بھی غلطی ہوگی وہ سبق کی روشنی میں ہم نے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے گرامر کے لحاظ سے نہیں ہشام من واشنگٹن ہشام واشنگٹن سے ہے تو اس کے آگے کراس کا نشان لگے گا بلکہ وہ نیو یارک سے ہے مسلمات اس کی بہنیں مسلمان ہیں جی ہاں اس کی بہنیں مسلمان ہیں یہاں وہ صحیح کا نشان لگے گا بنا تو لسن متضوجات اس کی بیٹیاں شادی شدہ نہیں ہیں ٹھیک ہے شادی شدہ نہیں ہیں اب نا طلاب اس کے بیٹے طلبا ہیں طلبا نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ تاجر ہیں اور کچھ انجینئرز ہیں لئیسط مسلم بمسلمت اس کی والدہ مسلمان نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے اس کی والدہ مسلمان نہیں ہے ابوہ مسلم ابو مسلمان ہیں جی ہاں مسلمان ہیں ابوہ مسلم مسلمان نہیں ہے تو یہاں کراس کا نشان لگے گا یعنی یہ جملہ سبق کی روشنی میں صحیح نہیں ہے تمری رقم فراخہ مشلی نمبر تین پر امل ما یلی جو نیچے آ رہا ہے یعنی مندرجہ ذیل پہ غور کیجیے حامد طالب حامد ليس بطالب الطلاب صغار الطلاب ليسوا بصغار آمینہ تو طبیبت آمینہ ڈاکٹر ہے بھی طبیبت آمینہ ڈاکٹر نہیں ہے الفتیات متزوجات لڑکیاں شادی شدہ ہیں الفتیات لسنا متزوجات لڑکیاں شادی شدہ نہیں ہیں انت کبیرن انت کے ساتھ آئے گا لستا بیرن تم بڑے نہیں ہو اینڈ تم جدودن لیس تم بھی جدودن تم نئے نہیں ہو انتی فقیرتن لستی بھی فقیرتن تم غریب نہیں ہو انتن مجتہداتن لستن بھی مجتہداتن تم محنتی نہیں ہو انا مدرسن لست بھی مدرسن میں استاد نہیں ہوں نحن طلابن لسنا بھی طلابن ہم طلبہ نہیں ہیں تمری رقم اربعہ مشن برشار ادخل لیسا لیسا کو داخل کیجیے الجمل العطیتی آنے والے جملوں پر الباب مغلقن دروازہ بند ہے اور اگر کہنا ہو دروازہ بند نہیں ہے تو کہیں گے لئیس الباب بمغلقن الماء الما بار الماء بباردن پانی ٹھنڈا نہیں ہے ہشام ہشام ابی میرے ابو سوئے ہوئے ہیں لئیسا ابی بنا امن الدرس صعب ليس الدرس بصعب سبق مشکل نہیں ہے المسجد قریب ليس المسجد بقریب مسجد نزدیک نہیں ہے الطفل جس اسم کے آخر میں نون ہو وہ چونکہ غیر منصرف ہوتا ہے اور غیر منصرف کے آخر میں زیر کی بجائے زبر آتی ہے یعنی جہاں زیر آنی چاہیے وہاں بھی زبر ہی استعمال ہوتی ہے چنانچہ لئی سفن البجو آنے کی بجائے پڑھیں گے جس کا لکھا ہوا ہے آگے بریکٹس میں لئی سو تفلو بگوا آنا تمری رقم خمسہ مسئلہ نمبر پانچ ایک مثال دو مثالیں پڑھیے ثم ادخل لیسا پھر لیسا داخل کیجیے الجمل آتی آتی آنے والے جملوں پر ہوا تاجر ہوا لیسا بھی تاجر وہ تاجر نہیں ہے ہوا من الیابانی ہوا لیسا من الیابانی وہ جاپان سے نہیں ہے یعنی وہ جاپان سے تعلق نہیں رکھتا ہے بس سیارت تم گاڑی خوبصورت ہے لئی ست آ جائے گا یہاں لئیسا کی بجائے کیونکہ سیارت سیارہ تو معنس ہے لئی ست ملا کے بنیں گے لئی ست سیارہ لئی ست سیارہ تمیر انا غنیجن میں مالدار ہوں کہنا ہو میں مالدار نہیں ہوں تو کہیں گے لیسطو بے غنی لیستو انت فقیرن تو غریب ہے تو غریب نہیں ہے لستا بے فقیرن من العراقی وہ عراق سے تعلق رکھتی ہے وہ عراق سے نہیں ہے لیست من العراقی نحن اذکیاء ہم ذہین ہیں ہم ذہین نہیں ہیں لسنا بے لسنا کیا بے اس جمع کے آخر میں اور حمزہ ہو اس کے آخر میں وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہے اور اس جمع کے آخر میں بھی زیر کی بجائے زبر آتی ہے لسنا بے از ازبن وہ کمارا ہے لئیسا بے ازبن وہ کمارا نہیں ہے المدرسون الفصول اساتذہ کلاسز میں المدرسون لئی الفصول انت ذکیتن تو ذہین ہے مونس کے لیے لسطیت تو ذہین نہیں ہے تم کبار تم بڑے ہو لس تم بھی کبار تم بڑے نہیں ہو اور طالبات ا طالباتی طالبات مکتبہ میں ہیں طالبات مکتبہ میں نہیں ہیں لئی ست کے پڑھیں گے لئی ستالبات الفل مکتباطی ایم تم نہ طالبات جدن تم نئی طالبات ہو لس تم نہ بے طالبات تمرین رقم ستہ مسئلہ نمبر چھ عجیب عن الاسئلہ انسل بن نفی لیسا آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجئے نفی کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے لیسا کو ابو کا امہندس ابو کا کیا آپ کے ابو انجینئر ہیں کہنا ہو نہیں میرے ابو انجینئر نہیں ہیں کہیں گے لا لیسا ابی بمہندس لا لیسا ابی ابھی کا کیا آپ کی والدہ ٹیچر ہیں لا لئی بن ادر لا لئی بن ادر ات اللہ کا کیا آپ کے بھائی طلبا ہیں لا لئیسا اخوتی بت اللہ بن لئی اخوتی بت اللہ بن امبرۃ الخواتو کا کیا آپ کی بہنیں نرسے ہیں لا لسنا وہ نہیں ہے لا لس نہ بن عمر آپ استاد ہیں لا تو بن ادر اجدن انتم کیا تم نئے ہو لا لس نہ کیا آپ کی گاڑی نہیں ہے کہنا ہو جی نہیں میری گاڑی نہیں ہے تو کہیں گے لا لیست سیارتی بجدید تمرین رقم سبا مشن برسات یوجہ المدرس الى كل من الطلاب لفظی معنی متوجہ کرے گا یا رخ کرے گا استاد طالب علموں میں سے ہر طالب علم کی طرف اسئلتاً چند سوالات کا یعنی ان سے چند سوالات پوچھے گا کہ پورا جواب ہوگا بالنفی اس کا جواب نفی میں ہوگا یا اس کا فیل میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں استاد طلبا میں سے ہر ایک سے سوالات پوچھے ان سوالات کا جواب نصیب ہو رد علیہ طالب اور ان سوالوں کا جواب دے ردا اس کا معنی ہوگا اس نے سوال کا جواب دیا رد علیہ طالب اور رد کرے یعنی جواب دے ان سوالات کا طالب علم استعمال کرتے ہوئے امن تو نہ لا امین من امریکہ امتزوج انت لا لست بمتزوج امتزوج انت کیا آپ شادی شدہ ہیں لا لست بمتزوج امریض انت کیا بیمار ہیں لا لست بمریض امحندس انت کیا آپ انجینئر ہیں لا لست بمہندس تمرین رقم فنانیہ مشن نمبر آٹھ اقرا المثال مثال کو پڑھیے ادخل انا پھر انا کو داخل کیجیے الجمل التی آنے والے جملوں پر لی اصل میں یہ عبارت یوں ہے ثلاث اخوات لی کیونکہ جار مجرور جو ہوتا ہے وہ اخیر میں آتا ہے تو لی ثلاث اخوات اصل میں یہ عبارت یوں ہوگی ثلاث اخوات لی اگر سے پہلے انا آ جائے تو چونکہ خواتین انا کا اسم ہے یہاں چنانچہ کہیں گے ان لی علی خواتین یقینا میری تین بہنیں ہیں فلفصلی خمسد طلاب اللہ کلاس میں پانچ نئے طالب علم ہیں کہنا یقیناً کلاس میں پانچ نئے طالب علم ہیں تو کہیں گے ان طلاب دنجود انا جو ہے وہ جار مجرور کو تو کچھ نہیں کہہ سکے گا ویسے بھی یہ جار مجرور اصل میں جملے کے اخیر میں تھے فلفصل الفصل اللہ بن جد الدین کی بجائے اصل عبارت یوں ہے لیکن یہ تقریب و ہے کلاس میں پانچ نئے طالب علم ہیں کہنا ہو یقیناً تو پھر کہیں گے ان فلفصل الفصل اللہ بن جد الدین لینا دن ہمارا ایک اچھا استاد ہے ان لنا مدرسن جیدن فی جیبی مئت ریال میری جیب میں ایک سو ریال ہیں اگر انا کے ساتھ کہنا ہو یقیناً تو پھر کہیں گے ان فی جیبی مئت ریال فی الہند انہار کثیرتن ہندوستان میں بہت سی نہریں ہیں بہت سے دریا ہیں دریا کو بھی نہرن ہی کہتے ہیں ان فی الہند انہارن کثیرتن لکھا برقی یتن فی مکتب البریدی آپ کا ایک ٹیلی گرام ہے برقی یتن تار ٹیلیگرام کی مکتب البریدی مکتب البرید برید اصل میں استعمال کرتے ہیں ڈاک کے لیے پوسٹ کے لیے پوسٹ آفس میں آپ کا پوسٹ آفس میں ایک تار یعنی آوا ہوا ہے ٹیلی گرام آوا ہوا ہے ان فی مکتب مصرف بینک کو عربی زبان میں کہتے ہیں اگرچہ آج کل بینک سے پہلے وہ الاسلام داخل کر کے البنکو بھی کہہ دیتے ہیں البنک البنکو یا فل بنکی وہاں آ جائے گا لیکن انہوں نے خالص عربی زبان کا لفظ استعمال کیا ہے فی المصرفی میرے بینک میں ایک ہزار ڈالر ہیں ان علی لی الفد الار ان الجدید شریفی نو الفاظ لفاقات ملاقات جید اچھا عمدہ بن جید جیب اس کی جمع ہے نہر کی جمع انہارن برقیتن ٹیلی گرام جمع اس کی برقیاتن مصرف ان کی جمع مصارف مرتب البرید پوسٹ آفس باخانہ باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین